کیا تو نینا دیکھا کہ اللہ نرم نرم چلاتا ہے بادل کو پھر انہیں آپس میں نلاتا ہے پھر انہیں تہ پر تہ کر دیتا ہے تو تاو دیکھے کہ اس کے بیچ میں سے میا نکلتا ہے اور اتارتا ہے اسمان سے اس میں جو برف کے پہاڑ ہیں ان میں سے کچھ اولے پھر ڈالنا ہے انہیں جس پر چاہے اور پھر دیتا ہے انہیں جس سے چاہے قرب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک ان کے لے جائے